جامع فریاد ہے خالق کائنات بلا والا بندہ ناچیز دو گئی دماغ زبان نگاہ میں خطا کو محفوظ فرمانا صدقہ مدینے کے تاجدار کا صلی اللہ علیہ وسلم نفس اور شیطان کے کتنے کے دور میں کما کا فرما گیا روزانہ گرامی تعدے اس گاؤں کے اندر بندہ ہوئے پہلی بار خدمت دین کے سلسلے میں شرف حاصل ہوا زور اسرار کے نام بندہ ناسیز کا مشکل وقت کے خدمت واسطے حاضر خدمت ہوا اللہ جلا شام ہی بندہ ناسیز کا فائدہ آنا قبل منظور کرنا دے میں خدا اپنی نوا پہ جی کوٹے تو بیٹھی نے یہاں میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا جہ پیشہ ہٹ کر دیکھے باقی مرد پانی نہ لکھن کسی مرد نہ تو ساری نا ضرور جی بیٹھی ہیں یہ کوٹے سے یہاں نے چاہیے پچھا ہٹ کے کٹ تاکہ محفل سواب واسطے سجائی گئی اور اس محفل کو صرف سواب ہی لگنا چاہیے اقدام گرامی مختصر وقت کے اندر جناب کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کروں گا اس کا نام واقعہ کر بنا اور دین کی قدر ہوگی اللہ تعالیٰ نے تعالی شروع فرما دیا اس نے غیر نام سمجھا نہیں بعض تقریباً کسی کافی سنتے رہیں گے لیکن اصل واض وہی بھی ہوں جس بندے میں اپنے دین کی فکر کرنی یار کسی بندے اپنی آخرت کی فکر جس جلسے تو جس واز تقریر تو یہ شاید حاصل نہیں ہو سکی وہ کوئی فائدہ تو سب بچارے رات جاگے وقت پنیا اندر ہی کوئی شہ حاصل نہ ہو سوائے شیر اشار تو سوائے سر تو سر تو اج کل سنی جی سنوں یہاں محفلوں کا مقصد جڑا اصلی ہوں تو مسلمانوں کے فکر اور عمل کی اصلاح ہوں کیونکہ ہو سانوں محفل کو ہی کچھ موقع ملتا ہے اپنے دین اور اپنی حقیقت والی گل سنن اج دین کی گل نہیں لگتی حقیقت کی گل نہیں لگتی سارے اصلی کی گل نہیں لگتی قبر اشر کی جڑا اصل جان ہے جی سا روپ ہے سارا کا اس واسطے میں جناب کے سامنے واقع کر بازار نقصل بیان کرنے واسطے حاضر نہیں ہوا اور نہ ہی وہ واقعہ کربلا جی عام کے اندر چلتا ہے اس طرح کوئی سچا واقعہ ہر مقرر دیکھو گے ایک واقعے ہور رنگ بیان کرے گا دوسرے نے دو گٹ ہور ودا کے پیش کر دینا تیسرے نے چار گ ہو گنڈ دینی نے وہ ودا ودا کے پتا نہیں کتوں تک لے جاتے ہیں میں جو کچھ فلم دیا کتابوں میں صحیح پڑھیا ہے نا واقعہ کچھ ہو رہے عام سوچ بیان کرنے والے جڑے نے وہ کچھ بیان کرتے ہیں ویسے دیکھا جائے شری لحاظ لال مولا حسین پاک کی شہادت کی حکمت بیان کرنی چاہیے یا فضال امام پاک کے بیان کرنے چاہیے نے جڑے مستفا کریم سرکار کی زبانی سامنے موزے تو من کرا چکی روایت لوگوں روان کی خاطر جڑے بنا بنا کے لال پھر جناب دوڑے سے مالی سجا کے لوگ ان حقیقت کوئی نہیں ہوتی افسان ہی رنگ دے کے جی کوئی جناب افسانہ تو کسا نال اگلے جناب سہل اسے تھلے لا لی کے ودا چڑھا کے پیش کرتے ہیں بتا کے ان اکاخر نکلا اس اندر جڑے بیان کرتے ہیں نا ان حقیقت تعلق نہیں میں تمہیں رواو واسطے نہیں آیا کہ اصا امام حسین مروجی نہ مولا حسین سرکار نے مقام اور واقعہ کربلا اس انداز پیش کرنا چاہیے جن والے نے سارے جذبہ شہادت پیدا ہو جائے جناب نو موٹی کی جی مثال سمجھانا جبکہ جو لگتا ہے دو پہلوان سن ایک کتری کا اور ایک مسلمان کا کتری کا پہلوان سی ہاتھی وانگو مسلمانوں کا چیٹکا پتلا گیا دونوں کا کول پی گیا ختیا کے پہلوان کو کیونکہ زور بڑا سی ایڈی جان سی انہیں جناب مسلمانوں کے پہلوان نو مروڑ کے زمین سے سٹیا تو اس فرتیلا انہیں فرتی دکھائی سجے پاسوں نکل کے پھر سامنے کھلو ہاتھی پہلوان نے پھر انہوں ان کے پھر ایسا رکھنے کی کوشش کی وہ کبے پاسے نکل کے پھر سامنے کلو ہاتھی پہلوان تنگ آیا انہیں فر کے ایسا سٹ لیا اتنے چڑھ کے بہ گیا انہوں کدی ڈنڈیاں مارے کدی چک مارے کدی وہ اکھان مارے وہ جسم نو زخمی کرے تاکہ بھئی یہ اور تھک اک جائے جناب کانڈے اپنی دیکھ لو زمین میری جناب پتہ ہو جائے انت ہویا بھی وہ سارے پہلوان جڑا سنا مسلمانوں کا انہوں بچارے نو کھیتل سے بڑی کرنی پی زخمی بھی کافی ہو گیا ہونے تو بعد اخیر انہیں ایک دم سر فرتی وائی ہاتھی پہلوان نے چپیٹ لا کے انہیں کنڈ پرنے سٹ سات جب ہاتھی پہلوان کنڈ پرنے ڈگ پیا نا سارے مجمع مسلمانوں کا اٹھ ہوا کسی موڈے سے چک لیا کوئی روپیے لے آئی کوئی مٹھائی لے آئی کوئی سجے کھبے نعرے پہ مارتے ہیں زندہ باد جناب مسلمانوں کا کوئی حان زندہ آباد ان کوئی بیٹھے سن کوے پائے بچارے اکلوں پیدل گرے سن دو چار مسلمانوں جب ہال نہ بھی ساڈے اکھان بھی بھی بھی بھی خراب ہو ہو گئی نے نے نو لگ گئے زخمی زخمی ہے بدن گیا گیا وہ تو تو جناب انہیں آخیا حال حال حال دوائی مار کھا ساڈا پلوان کا بس ایڈا بھڑا سارے نوبا توبا توبا توبا ہوں تھی دسو جناب والا ایک پاسے یہ ہو گیا ایک پاس وہ جڑے موڈیا سے چکی پھرتے ہیں ہوں کنہوں ویخ کے تو مجمے کے دنگل والے بندے کے ایسا اٹھنا ہے کہ یار اصل بھی اس پہلوان والے عزت حاصل کریے دیکھو یہ میدان مار گیا ہے پہلے زخمی ہو گیا تا کہ بندے ہی زخمی ہوتے ہیں کوئی اور پرندے تھوڑے ہوتے بندے نارے ہوتی رہتی ہے چلو جی زخمی ہو بھی گیا پر دیکھو نہ عزت سے بنا گیا نا اپنی اپنی شان سے بنا گیا نا تو ہوں ایمان دسو بھی جی ایک پاسے ویل پاؤن والے تو دجے پسے مبارکباد دن والے تو جناب شابش دن والے ہاں جی واہ واہ کرنے والے ہوں لیا جائے کہ انہوں نے جڑے وہن پاؤن والے نے وہ ترکن میں ہاتھ لا لینا بھی بڑی بھائی ہوگی جی ان لوگی کسی نال بھی نہیں ہونی چاہیے تو نہ نہیں کبھی لگاؤ بننا تو نہ کبھی کٹھا پا کے بدان پاؤنا جنہیں ان سب والی ہو گئی تو جنا میرے انہوں تو عزت ہوتی تو بلے بلے تو واہ واہ تو شابش ملتی انہیں آخنا یار جی کا یہ پہلوان جتیا نا تو انہیں ہمت وکھائیے اصل دکھائی پہلوان بنا گے گل سمجھا جی مولا حسین سرکار مسلمانوں کا پہلوان اسلام کا آ گیا میدان روید کوئی بھی ہزار فوج سی جو کچھ بھی سی وہ آ گیا دونوں جب ہاتھ گئے مولا حسین سرکار دا سر مبارک واقعی میزے سے سوار ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا اور پیرا تھلے آپ کا جسا مبارک آ گیا ہوئے لیکن ہر اس واقعے بیان کرنے والے ایک انداز ہے کہ موڈے سر تے ہاتھ رکھ کے ہار دہائی پا پا کے بیان کرن انہوں ویچ کے کسی نے یہ نہیں پیدا ہونا کہ یار اس نے امام حسین والا کام کریے یہ پچھلے پیچھے پہلے یار جب یہ روڈے نے پائے تو ایسا ادھر گیا تو یہ رومن گیا گئے ایسے تو جنہیں نہ نا لائ جنہیں ویکنا انہوں نے کہ یار سدکے جا امام حسین کام کیتا ہے کہ میں نہ ساری دنیا سے عزت پا لی واہ حسین تے واہ حسین تے شابش حسین تے حسین پاک دے ذکر خیر تے نیازا تے عزت تے شانا جنہیں ویکنیا نے انہوں نے کوشش کرنی ہے سارا پتر بھی مولا حسین والا کام کر جائے اس واسطے دلیا یاد رکھ لے اپنے دل دماغ دے اندر اصا مولا حسین سرکار نو والے اصا مولا حسین سرکار نو جناب والا ہاں اس جہان کے اندر اس طرح پیش کرنا ہے کہ کائنات سمجھے مولا حسین کامیاب ہو گیا ہے اور حقیقت بھی یہ ہوئی ہے امام حسین کا مقصد جڑا سی وہ مولا حسین پورا کر دے پانے بہتر سال شہید کرا جاؤ اصل جیت اسے بندے کی ہے جڑا اپنا مقصد پورا کر گیا مولا حسین دا مقصد سے میں جزب نے نہیں مننا گل سمجھا نہیں میں نے نہیں مننا تو تو یا منو لینا منا تو پھر پیاس کے حسین ہر گئے تو جو نہیں منا سکیا تو پھر سمجھ لیا مولا حسین کامیاب ہو گیا جب پاک حسین کامیاب ہو گئے ساقع میں اس انداز ان شاء اللہ پیش کرنا کہ تاکہ سارے نوجوان طبقے کے اندر سارے مسلمانوں کے اندر جذبہ شہادت جذبہ جہاد مولا حسین کی اتباد جذبہ پیدا ہوئے ہوگی اور جناب والا کوشش کریں کہ جڑا کام مولا حسین کیتا ہے ہر مسلمان کو اللہ لگے گل سمجھ آ رہی نہیں نہیں آ رہی ہوں میں تے سامنے قرآن کے حوالے اس مسئلے میں بیان کرنا کہ مولا حسین سرکار نے سانو دین کی قیمت کی دیکھی ویٹیا حسین بہتر تن شہید سہی پر آ ویٹیا مولا حسین سرکار مدینہ چھڈ کے آ جائے لیکن یہ ویٹیا چڈیا چڑھا لئی دے بھی مولا حسین نو مجبور کیتا ہے یاد رکھنا مولا حسین مجبور نہیں سن مختار سن صاحب اختیار سن صاحب قدرت تو خدا کی قسم کر کے آنا اللہ دے ولی جنہوں نے مولا حسین دے جوڑیاں دا صدقہ ولایت لئیے انہوں دی طاقت نہیں سنبھالی جاتی بزرگ فرما نے اللہ دا کامل ولی ہوگی ولی بدر نہ ہوئے کامل ولی ہوگی انہیں اللہ نے زور عطا کیا ہوتا وہ دل دے اندر کہ سرخ نے چاہے نا تو پات کے اندر پانی بنا لو ان زور ادا اللہ کے پیارے بلی ہے اللہ کا کلندر لاہور اقبال فرماندہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ محمود غالب کار کار کسا سال اقبال فرما نے ہوگا سرابا پہلا اللہ وہ بندہ کے ہاتھ نال کو لڑ سکتا رب سونے کی طاقت کا کیا مقابلہ کرنا کوئی نہیں کر سکتا لیکن باہر فلیں گے مولا حسین نبی کریم سرکار دین قیمت دسنا چاہتے سن رب کی سزا تے تقدیر راہ راضی ہونا بٹھا چاہتے تھے اصل راہ یزید نے ظلم ضرور کیا مگر رب نے حسین تو احسان کیتا کی اگر مولا حسین قربانی دیتی ہے تو شام بھی دونوں جہانوں میں مولا حسین پا جائے اگر حسین پا کے قربانی نہ دیں تو مقام بھی حسین بھی نہ ملتا گل سنی ہے کہ ہمیشہ اس جہان کے اندر جمے پیتا انہیں پھل پایا جمے بیجے نے وڈی نہیں ہے بغیر بیجے کسے نہیں وڈی اس جہان کے اندر حسین پاک جی کمائی کیتی ہے قربانی انوکھی دیتی ہے تو مکان نہیں کام آتے تو انوکھا پا جانا اس واسطے مولا دا احسان ہے جزید کا بھاوے دل میں جزید کی رسمت دل میں مولا حسین نے کرم کیتا حسین پاک دے رب دی ذات نے مولا حسین سے کرم فرمایا وہ کرم سن تم رب دے قرآن دے نال دینا ذرا آنکھ ڈٹ کے سبحان اللہ اللہ اللہ مولا توبہ دمبر من المؤمنین لهم الجنة يقاتلون في في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله دل ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم اللہ اللہ وحدہ شریف مولا مولا بے شک نے خرید خرید ایمان والے تو یا تیری سے فرمایا ان ہونے اموال ہم یہاں دیا جانا خرید کی نے یہاں دے مال خرید کیتے نے یا مولا مل کی رکھوائی ان اللہ مل جنہ مزہ نہیں آیا بڑا گول پہ سوا مل آؤ اللہ فرما میں انہوں نے جنت دیتی ہے جنت دے ان کو جہاں سے مال دے بندے فرد رکھنا ہاں جی، سودے کا مل فارم میں لیا جائے کئی مل ایسے بھی ہوں جی باب اتارے کوئی مہینے کے بعد کوئی سال کے بعد قیمت دیتی جاتی ہے ساری جب مجھے ڈنگر خریدے ہو گئے ضروری مل اسے دے تو ادا کر دو کئی مل ایسے ہوں جڑے بعد اتارے جانے خدا بھی قسم کر مولا جان میں تیرے نال سودا ہے تیری جہان میں اور جہان ہے اور جنت اگلے جہان جہانگ مالک بڑا سگڑا ہے ہے اللہ میں تیرے تو جان کے مار لو کا اللہ دے رستے کے اندر لڑنا پینا اپنی ذات واسطے نہیں اپنی جائیداد واسطے واسطے نہیں لڑنا پینا اللہ دے دے دین دین جن مولا حسین سرکار لڑے نے رب کی جائداد لوگ پلے نتیجہ نکلے گا جب لڑوں گا یا مار آنے گا یا مر جانے گا ابھی یہاں جی، دو گلوں گلا ضرور ہوں جی تو دل بن جانے گا مر جانے گا تو شہید جائے گا سبحان اللہ اللہ گیا بلیا قربان جانا آدھے سن ہندو آخر سن ہندو اس دھرتی سے جب سن آدھے سن مسلمانوں تو تو تو کوئی نہیں پکے رب کھان کے عید مارا تو تو مر جان کے شہید انہوں تو تو کوئی نہیں اس بات نہ جب ہے ہی نہیں سبحان اللہ مومن سودا سودا سودا سودا اس اس اس ذات ذات دے دے نال نال قسم کر کے آیا جن کرنا فرما سودے دی دعوت دے والا رب سونا اسا سودا بحان مال دا کرنے والے قیمت جنت تے کراؤں والا وچ کملی والا مصطفی ہاں جنہیں جی، ہاں جی، سونے نے دو سو لا کے دینا ہے اس سونے میں جب کر لکھت پڑت کیتی جن لکھت پڑت کیتی ہے وہ پورے کاغذات کیتی ہے کن کی کتابوں کے اندر سونے میں لکھت پڑت کیتی ہے اللہ خود فرما ہے اللہ خود فرما ہے جڑی جڑی کتابوں لکھے وہ پہنچا کتابوں نہیں رات لکھا ہے بھی لکھا ہے وہ قرآن تین کتابوں میں تا سودا سودا لکھ وے ہاں جی خدا دیا بندہ کرنے والا آئی اندر اس ذات دے کول جھوٹ کوئی نہیں ہوں بے وفائی کوئی نہیں ہوں خلاف وعدہ نہیں وہ کرتا اللہ فرما اللہ اللہ وعدہ وعدہ نہیں کرتا کرتا جڑا رب سونا کردا واد قربان جانا تو جناب کرانے والا بھی سچا جو کتابوں میں لکھی ہے کتابوں بھی سچیاں کتابیں قربان جانا قرآن حکومت تو پہلے سچی تاریخ تو پہلے سچی وعدہ اللہ شریف مولا نے جب سودا پیتا ہے کو جانا مولا حسین ہیں سارے نبی جات سرکار دے دے ہاتھ ہاتھ کے رکھ پیتا میرے میرے چمڑی والے سونا رب سونے لے تیرے رستے بندہ اصا ہر سال لوٹا دیا گھر ادھر امام لے گیا چمڑی والے سرکار پہلے ایمان کر دیتا د

ادھر میرا ویسے گا تو پھر روپیہ اٹھائے گا چل رہا کام میں مولا اسلام دما چلا چاہ کے اس ٹائم کا روپیہ میرا خیال سے پہننا چکے گیا ہاں وہ خیال ہے میرے لیے بارہ میرا حسین ہم تیرے ہاتھ کیا تم جناب والا دور کے لیے اور بتے ہیں وہ کام سے نہ کرو میرا توجہ لال جلال تھا تو حسین ہے جب محروم جائے گا وہ بندہ جڑا مولا حسین دی اس پاک دل سے محروم رہ گیا خدا جی اللہ فرمائے یا مولا حسین بہا جی، جنہیں بندے نے رب نال محدہ کیتا پورا کیتا رب کا قرآن کیا پڑھنا خدا کی قسم اپنی طرف ملاوٹ نہیں کر سکتا کافر ہو جائے جا رب کے قرآن کے اندر غلط بیان نہیں کرے کسی کا کھول رہا ہے اللہ فرما ہے اپنے سے خوش خوش ہو ہو جاؤ جاؤ تو دس جگہ سے خوش خوش ہو جاؤ حسین حسین ہوں ہوں گے گے تو نہیں کیونکہ نے جب پورا کر بخار ہے سلطان باہر اللہ تعالیٰ ہوتا بھی دینا سلطان بارے پولیس کمان دے سوچ مجھ مو بر

پورا کرنا میرے مل جائے سودا کیتا جڑا پورا کرنا میں چاہ دے سب سرو ہس مل لو دایا چند سودا کیتا جو اندر تو خوش ہو جائے مزہ لیتا ہو جائے گے گے پورا کر لیں یہ کامیابی بڑی وڈی میری کامیابی نہیں بلکہ بڑی جو مرغی جو مر تو کیوں نہیں اس واسطے تیرے میں جان گئی پر حقیقت جان جان مر ہوں تو نہیں ملی لکھا جانا والے نہیں پڑھ سکتے اللہ اللہ اللہ قرآن قرآن مجید اندر دے دے رستے وچ مر جانے والے مردہ ایک دوسرے مقام اللہ میرے اندر ہو جائے یاد رکھنا رکھنا میں میں نے مردہ اچھا مردہ دماغ دے کے من سے سے کر مر جانے بہتر مر جانے میں ہری سے ڈر کے مر جانے جسے ساتھوں لے کے مر جانے انہوں نے سارے مردے سارا مردہ مردہ مدر بندر بندر ماد بندر مردہ مردہ رب میں رکھو تو آپ کے مردہ چورے راہ سے مر جاہ مر جا نامی پر سکوا تاکہ میں پتا کر کے پورا محفوظ کر سکا ہے وہ رسی مار گیا ہے کر دیا پیتا میں ایسا جان لینی لے گی ایسا ساتھ ہی گنتی جنت دینی تو تم سال میرے جنت ہے یہاں انسان سے نہیں نا جنت جنر کے سچ دور سوال جنت ہوئے جس کے اندر سنگت جنو جسر جنت ہوئے جس کے اندر اندر یارہ یارہ سمجھ والے جو پاس پاس نہیں نہیں ہوں ہوں ہوں گے گے گے حسین خدا بندے جنت خالی نہ جنت رب دی رہا تو بس بھی یاری کا نام ہے اس رب سونے کا بھی طرح ہر میں جمع ہاں سارے سورت کوئی نہیں ہر دنوں میں دنوں ایک تو جنت کے اندر گلتیاں نہیں رب سونے کا دیدار نصیب ہوگا اور گل سمجھ ایمان ہاں۔ جس کے رستے دیتے جب مرد ہے عام منجی کی محت آگے نہ بولیے تو ان لگتا حدیث پا کے ہزار ہزار تلوار دلار کسی بندے میں ٹوٹے کرو نا تو کتنا درد نہیں ہوگا

جنہیں درد پیڑے ہوتی ہے سب کے جانا اس لذت تو جڑی لذت مولا مہیلا کے دین واسطے جان نکل دے گی لذت کے جنت میں گیا ہے اللہ فرمائے گا آس پاس کوئی چاہیے کسی شہد ہے یا اللہ ہے کچھ ساج لوڑ ہے بہت پوچھے گا جی یاد کرے گا مولا ایک بار پھر کسان دنیا کے بھائی گئی دنیا میں پھیر دے پھر سے رستے میں صحیح لے کے مولا سونے جی لذت خدا بھی کسم شہید نے ہوں گل سمجھے گل کر کے اگے چلنے

اور مت جانا اصل جہاں رات میں محمد والا جو لڑکی چودی باری کرنے والا رات میں کے ملازم گیا گیا نوکری ملازمت تو بھی جب گھبرایا سوچا پتا نہیں کدھر ہے ادھر ملازمتی نولازمت نہ کسی پاس تالا کھلا ہے ہے مگر اندر اندر کھولی کھولی جنا پریشان ہو کے کے دور واپس یعنی میرے یعنی میرے کو من سنو بول تو میں لوالی میں بھاؤ کھڑے رہا سیا گا ویسے ہزور سرکار تریف فرمان سارے یار تشریف فرمان لال دن والا امام حسین حسن پاک سارے تو شریف فرمان ہزور کی جب میں پیش ہوا مینو سرکار فرما نے راضی جڑا کم کیتے اسی تیرے پہ ہو گئے راضی بس تک کی لینا چاہنا ہے جی چاہنا ہے تمہیں درجنا پھانسی تو بچ جاؤ تین کوئی نہ مار سکے گا اتنی تینوں چڈ دینا دنیا کی کوئی طاقت تینوں پڑ نہیں سکے گی فرمایا غازی جانا ہے جو ہے ساری سنگت رہے سڈے کول ہی رہے ہمیشہ واسطے سڈے کول آ جائے غازی جا شہید ہو کے سڈے کول آ جا خدا دیا بندہ شہادت تو بعد سنگت بھی انہوں پاکوں کی ملتی ہے جنت بھی ملتی ہے اللہ فرما فستا بھی شروع میں آئے کو من بار تم وغیر ادم اللہ فرما جی بڑی وڈی کامیابی بھاوے مر جاو بھاوے مار آؤ سا کام ہے میرے دین دے راہ نکل پینا میرے دین دے رستے بندر شہید ہو جانا اگلے وعدے پورے کرنا میرا نہیں میرے دین واسطے قربان ہونا تیرا کم خدا بھی قسم کر جانا جو فرما بھاوے جگہ بچ کے جاؤ جنت تھی بن گئی ہے بھاوے مر جائے جنت تھی بن گئی ہے اللہ فرما سچے وار میرے وعدے دے سواد نالئی حقہ حق وعدہ اللہ فرما سچ وعدے کیتے جی میں ہوں سمجھی میرے مولا حسین سرکار نے یہ معاہدہ رب سونے نال کیتا کئی دے ہاتھ سے کیتا ہے مستفا دے ہاتھ سے اپنے نانے پاک سرکار دے ہاتھ سے معاہدہ ہوئے مولا حسین سرکار نے ہوں سبب تو بننا سی نا گل سمجھا جی۔ آخر سبب تو بننا سی یہ جہان سارا سباب ہے مر سبب تو بننا سی کہ حسین پاک سرکار نے اللہ دے رستے دے لڑنا سی ہوں سبب کیا ہے کہ پیو صحابی پتر جزیب یہ رب سونا قدرت وکھاؤں ہے تو بے نیازی وکھاؤں جی حضرت نو علیہ السلام پیغمبر نے پتر کون کافر تو ہر جڑا بے وقوف ہو گا نا وہ پتر کا جرم پیو دے کپی کھڑا ہو گیا ایمان نہ دس قتل پتر کرے ایسا یار کہیں گے تو کٹی دے پیو تو کہ پتر تو پر اج کل کئی بولی ایسے نے میرے پیو تو کٹی کھڑے گل سمجھ لگی سب سب کے جاوا یہاں تو پتا نہیں کتوں قانون لے آنا ہے جڑا پیو دے اٹھا اچھا آر کٹی کھڑے نے اچھے جرمدار ہو سی نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے حضور دے یار نے تو ہنور لال دنیا چلی پتر سی تو مکالا ملنے تو سنا آپ کو پاگے گا خالق کے تحلاش کھڑا بولتا تم دکھ تم بزرا اخرا ایسا کسی کا پار دے تو نہیں پا دینا تو سمجھے اور تب سنا ہمارے پھر کرنا جب یزید اقبال بنے آئے میرے سونے آقا نے فرمایا حدیث پڑھا رہا چلنے کا حدیث میرا تو کسی نا سرکار کا فرمانے شان کا سنا کیونکہ سارے جی زبان ساڈے واس کا پرانے نوی جی زبان بیان چنگا لگ نہیں چنگا لگ نہیں چنگا میرے آقا نے فرمایا زمانہ لگاؤ بادشاہ قرآن جدا ہو جان گے یہ سبب مولا حسین کی قربانی کا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں نہیں تو پھر دین کی قدر سمجھی میرے آقا نے فرمایا وقت آئے گا خبر دیتی خبر دیتی حضور نے تو کملی والا کم نہیں آ رہا اٹھے مہربانی خبر دیتی تاکہ میری امت خبردار ہو جائے ان کا جب وقت آ جائے تو کی بن جائے خبردار ہو جائے مت تے مارے جائیں میں پہلے دس تو بچن والے پہلے دس جان میرے فرمان کی برکت دینا سمجھ فرما رہا ان سلطان ور کتاب جس طرح کا نا سما کر ارے ان نے فرمایا ہوں باب قرآن جدا ہو جان گے صدیق اکبر کا دور سی قرآن بھی رستہ ہو رہی سی سردیت کا بھی راؤ جب کا دور آیا قرآن بھی بھی وہی وہی کا رستہ جب اس کا باری آئی قرآن بادشاہ رہے شاقت رکھنا جب مولا علی دیواری آئی قرآن بادشاہ کٹھے رہے جب امام حسن دیواری آئی قرآن بادشاہ کٹھے رہے جب حضرت نیواویہ دیواری آئی قرآن بادشاہ کٹھے رہے جب آئی علی بلیم قرآن وکھرا ہو گیا بادشاہ کھڑا ہو گیا ہوں سبب کیا بن گئی میرے مولا حسین کی قربانی کا توجہ رکھنا جب بادشاہ تو وکھرا ہو گیا میرے آقا نے فرمایا جب وکھرے ہو جان گے تو ان کرا جے جی عیسا علیہ السلام نے امتیا کیتا سی یا رسول اللہ کن کیتا سی عیسا علیہ السلام نے امتیا حضور نے فرمایا جب عیسا علیہ السلام دے امت دے بادشاہ وکھرے ہو گئے سن دین وکھرا ہو گیا سی بادشاہ بے دین بن گئے سن فرمایا اسے بادشاہ نے انہوں لوگوں مجبور کیا ساری گل منو انہیں آخر نہ سچ رب نہیں منا گے کہ منا گے رب نہیں منا گے فرمایا میرے آقا نے جب انہیں نہ منی بادشاہ دی بادشاہ نے انہوں تے ظلم کیتا ہونے لو خوش وہ سرو دن مناشی وہاں میرے ارل خچ والے نے فرمایا انہیں ظالم بادشاہ نے علیہ السلام نے امتیاں انگیاں کئی فونی دیتا دئی نو دے آر چیل رکھ دیتا مگر سونے آقا نو فرمایا موت خیر من حیات دیا زندگی زندگی بول دیجیے کی زندگی نہ مارو میں آپ جانا چاہوں کی پتا میں کنڈ پیچھے کی کرنا گل سمجھ آئی کہ میرا اللہ جانتا جنہ سونے کے کے نام انہوں نعرے ماری جاؤ جی، سان نعرا کو نہیں چاہیے اپنے نام کا اچھا، سونے تیرے دین نعرا وج رہا ہے سونا تیرے نام کا نعا وجہ رہے ہر دم نام اس سے کا رہنا میں اندر رہنا سونا نام دے سکتا ہاں، جنہیں اس کو بعد بھی ہے مصیبت ملاؤ نش ہو سرحدی ہو سرحدی اپنا نہیں سنبھال سکتا کی امت ہے حضرت مثال دینا ڈرائیور سمجھا نہیں ڈرائیور نشی ہو جب جرمانہ ہو جائے اچھا ستر سواری بیٹھی بہت دے ڈرائیور اتنے صحیح ہو جرمانہ بھی ہوگا گڈی پیڑ بھی نہ چڑھے لگ جائے کسی شاید تو ستر سواریاں آئی گڈی لگ جائے مسل ڈرائیور بناؤ تو چودہ کروڑ سواریاں جن کی بیٹھی ہوں تو ان کا مسل ڈرائیور ہو گئے تو میرے کو نہیں پڑ جائے رکھنے سے آؤ یہ نشے شرابی شرابی اپنے آپ نہیں سنبھال سکتا حضور کی امت میں کیوں سنبھال مثال دینا اور گل سمجھ لینا ڈرائیور گئے گی چل چلتی جرمانہ ہو جاتا کہ نہیں ہوں اچھا ستر سواریاں بیٹھیا ہوا تو ڈرائیور اتنے نسائی ہو جرمانہ بھی ہو جائے گیڑ بھی نہ چڑھو وج جائے کسی شہر تو ستر سواریاں آئی گی وج جائے رسوئی ڈرائیور کے نام تو چودہ کروڑ سواریاں جس تو وہ گل صحیح ڈرائیور ہو گئے تو میرے کو اتر جائے میرے سر بھی اتر جائے سڑکیں جب بادشاہ شراب والا ہو اس لیے بادشاہ نہ کھلویا جی مولا کی کتاب نہ کھلویا جی تو پھر سونے پھر کھلوا گے تو وقت بھی تو بڑا اوکھا ہونا ہے مشکل آ جانی تو پھر کی کریں گے پھر جب ہمارا آشک بنی رائے تھما درخوا دے آ

والا سننا سی پڑھنا پہ ہے سی مگر سڑ لینا سی کچھ پڑھنا سی کچھ سڑ لینا سی حسین پاک نے ویکنا جڑا رب کا حق نہیں پورا کرنا وہی مخلوق کا حق کتنے ادا کرے گا بابے بادشاہ سے ہونا چاہیے نہ جڑا ہزار کی امت کا حق پورا کرے باوے اپنا کھلا اجاڑ پر حضور دی امت کا سلا وسا ہو گل سمجھ لگی قسم خدا دی تو کی سمجھ لے ریا گھر کا سر بنا چوبے کا سر بنا بگڑا ہو تو چوبا سور سکتا تو مرغ کا سر بنا بگڑ جائے مرغ کس مل رہے ہیں وہ تو چھوٹا گھر ایک وڈا گھر جب دس بندے رہتے ہیں ساڈا چھوٹا گھر تو جب سارے عوام سے دس دیے یہ وا گھر کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جا رب کے حق بھی پورے کرے تو رب کی مخلوق کے حق بھی پورے کرے تو جمع لاؤ دیکھا یہ دوسرا جرم اس کے اندر تیجا جرم دیکھا وہ رنڈیاں رنڈیا نشان ڈاؤنڈا سی حسین دیکھا مظالم نہیں کوئی نہیں انہیں لوگوں کی گل کاسٹ مالک رکھنی بادشاہ چاہیے جہاں لوگوں کی عزت نو اپنی عزت سمجھنا ہوگا خدا کی قسم کر کے آنا ہے ہاں جی عزت نو اپنی عزت سمجھنا پیسہ روپئے سبحان اللہ جب آپ نے مجاہد کرنے نا تو بیبیاں گھر کے اندر رہ جائیں گے انہوں نے سرکار نے باہر دوا کھڑکا کے نا تو آخر ہو گیا بند کر کے کن باہر رہو سنیا کا خط تار لو میں باہر پڑھ کے تم سنا دوں اب تو بعد سواری جانے نا جہے سامنے کھو کے بیٹی ساری نام کر دیں گے ہاں جی تو جناب جی میں سر اس جناب جی پر ٹوٹیاں تو رکھتے جی مقابلہ کسی چلے ہو سکتا اس واسطے نام کر دیں گے لیکن سر میں سرسین بن خطاب کی گل کر سامنے نہیں سمجھ فرمایا آپ دے رہے نا آخر کہنا تا خط آیا ہوں تصا واپس جواب من لکھنا میں تا جواب واپس کی سارے مجاہد بول دوں گا ادھر مجاہد گل تو پچھلے گھر دوں آخنا تا ریٹ چکر ہر سال کا جمع عمر دن خطاب چکا جہاد ہوں بھی یہ نہیں گے جی، یاد رکھنا یہ نہیں جہاز کے کئی مجاہد جناب کشمیر والے کے دو دل سفر لگے پھرتے ہیں ابھی کھاتا انہوں کا کی ہے کھاتا میرے پیچھے جناب گھر دیں جڑے میں وہ پٹھے مرن کے پاس آنا دیں تو پتھر اتنے جہاد لگا پھر دیں جہاد اس وقت کر دیتا ہے کم بات سمجھے لیے وہ اعلان کرے ادھر کہا گیا پچھلے ذمہ داریاں سنبھالے مظاہر جاتا پیش کرن یہ نبی زبر محسن بن کرے گا سمجھ آئی میں سمجھ آئی اور آپ سے میں سبحان اللہ ان شاء اللہ فکیر دیا گلا تین قبر دیا نہیں ہے تک یاد رہا تین تو گیا نہیں اب ہاں جی، مالا حسین دے سر کے توجہ فرما دے مالا حسین سرکار نہیں دیکھنے کو انگلش ضرورت ہے سب سے اس مولا حسین جی سرکار کے جی زمین بار شکار کھیت بازی دل میں خوش کرنا کھیل من تفریح کرنا اس کو دے جا دل دی یاد مال نہیں لگتا سے سے بنگلہ کے سیروں سات لگتا یہ بندہ بادشاہ بنے بادشاہ سے وہ بنے جب دل ہر وقت مالا مشکل رب کی یاد نہیں لگتا اللہ اللہ فرما میرے میرے چین میری یاد مچی دلان میں سنی میری یاد جناب جب مہیلا اسلام سرکار نے سب چیزیں رکھنا انسان مدینہ سب لان مبین حکم میں نے فرمانا چار حکم کے خلاف رکھا ایک حکم کے حق کے مولا حسین سرکار دا مگر سی کہ رب سونا دا پاک محبوب دے دیکھا ایک حکم مستفا نے ایک حکم دیتے مولا حسین وطن دیتا گل سمجھا ایک حکم مستفا دیتے وطن بولے نا وطن وطن کہڑا چڑیا کیونکہ پاکستان میں جب ماری بچتا ہے پہلے پاکستان پہلے پاکستان نہیں ان کی گل کرو پکا دینا ہاں جی، پہلے پاکستان کو پہلے پاکستان کیا رہا مدینہ پیارا نہیں پاکستان ہم دونوں جی، ہاتھ ماری بن میں ہنڈ سانڈ مل سر واسطے اور سب کے ناموں میں انہیں کر نماز اور میرے نام بھی مت لاتے میرے دین اسلام قرآن میں نہ باقی اللہ میں اقبال واپ مجھے نا یہ گل کر دیں کیونکہ اقبال جڑا وہ انگریزی نہیں تھی تھی بولے کون سی بل شری شرما سیا جان سیا جا پتھر پاکستان کے آدھا پہلے میرے کتھا میں جانا تو جائیں پتا گل کی مسلمان سن جب مسلمان دین میں جتھا مارتا چاہتا وطن جانا تو جانے رابطہ کا لو فکیرا ہر وطن بھی ساری دنیا سے رہی وطن بھی دین ہی پیڑ دے کے گیا دن میں تکلیفن وطن تیرے دے دے دیتا ہے قسم خدا دی وقت دیتا شریف مولاجی کے سر مربوط لوکی آندر شریف مولا حسین پر مر گئے گئے مسافر مر نہیں تو بھائی ہو

ادھر آخر مولا حسین ارسو فرسن مالک نے ادھر آخر مسافر مارا گیا حسین پاک کا گھر وطن ارس فرش نے جتنے حسین خیمہ لایا ہے آپ کے توسر بھی اتنے گئے آپ کے توسر بھی اتنے گئے جنت بھی اتنے گئے مستفا بھی اتنے گئے اکثر کے بعد پیغمبر بھی اتنے گئے کرنا مدینہ چھوڑا سلوا بے لو مسل مدیو اس کو کوئی نام ہٹ نہیں ہے کسی میں کھس نہیں جیسے نا تو اس کو جائے ہاتھ کا اشارہ چکر یا کی بجائے نا زبان کیا ہے دو سو روپئے سر ہلاؤ کی ضرور لوگ پڑی اب ابتر میرے کیونکہ جب تھک جائے تو پھر نیندر آنے لگ پہ ہے نا تو تمہیں میرے پتا ہے کہ اب تم ساڈا دن والی گل سن تو بڑا پہاڑ جا محسوس کرتا ہے مول بھی بچارا پاگل ہونے کی بنا ایسے بڑے پہاڑ ہو گئے جب وہ چوک سے ڈالے گا تو فلاح بھی جا دے گا باجی آنے لگا جی کوئی میرا جاتا ملائی رکھتا ہے ہاں؟ پر یہ پتا کوئی ملائی آپ نے چلو جی کام ڈرامہ میں حقیقت سمجھ کے بچے ٹھوٹ یہ مان والے کوٹ نہیں ہوں جی سلطان رائی جب تو آ گافا پیسے گاؤں تھوڑا چلے گئے دیتی ہے مولا مولا جٹ جٹ تو تو میری میری نس حالانکہ نہ نہ نہ میرا کوئی کوئی نت پورے کنجر بڑے مہیم سڑکیں لگا پھر سامنے مار کے سامنے ہاں؟ مر کے بندہ باہر سڑکیں لگا پھر ایک سموسے کھائی جانے نام مراد ہونے ہونے کے مجھے لانے کا بھی نہیے دوسرے بہت ہی بڑی کرو تیسرا بنی چاہیے تیسری بنی چاہیے کوشش بنا دن کوئی جانا ہے پیار کا واسطے کرنا سر پیار تو کر سکتے حسین حسین دینا اس رکھنا جناب میں روپیہ کر کرو جب مولا حسین سرکار نے لڑی ہوا پکے جانا واریاں جان عام میرے سندھ بہتر تر پر جل سال بجے من پائے گا ارس خرچ کھلو جان گے باغ جانا مل مل پورا ہو سکتا نہیں سبحان اللہ فرما انہوں دیدار خدا انہوں چل مل دیدار مستفا ہے جب ماں جانو سنگنی سو سرکار نے اپنی جانا بھی دیتی جا نے اس پاک پار فرما دے سرما سارن بانڈی دشمن بن گیا زمین زمین برادری اللہ اشیل ہو مہیلا ہسان پورا شیل رشتے جب رکھی لگتے ہیں مولا حسین نہ کسی رشتے میں دیکھا کیا ہے نہ کسی دوستی تعلق میں دوست کی تعلق نکلے نبی پاک بھی پاپ کر دی ہمیںل رشتے یاد آ جا دوں گا وہ جس میں بھی رشتے دار دوں گا وہ رکھنا پڑے گا نا نہیں رکھنا پہنتا پڑ گا کسنگ رشتہ بتاؤنا پہنتا رشتے دار ہوا تو نہیں سکتے مگر خدا بھی سفر آپ کو حسینی آپ نے تو پھر بئی مانوں میں جوڑ کے رکھ رشتے جوڑ کے رکھ لیں حصہ نہیں کرو گا ایسا نہیں چھوڑیں گے جو میں رشتہ دین کی خاطر توڑ رہا ہے آخر کا یہاں ہے ایسا اچھا، رشتے قربان کیتے ہیں دین دے کر اس کے نام چلے جس دین دے کے مولا حسین نے نام چلے اج کل جناب جی بلمانا فیصلے جوڑی پڑے ہیں جہاں نبی کی خرخت میں نبی اور دلن پور کے رشتے جوڑی پڑے ہیں جہاں حضور سرکار جی میں گستا ہے وہ دن رشتے جوڑی پڑے ہیں ولی کے دشمنا والی جوڑی پڑے ہیں جڑا سارا رشتے وار دے ایک دیوے میں استفا دیتا یا کھلا ملے میرے امر سے قبول کر لے جو جو یار بنا ملے سونے بنا مطلب سنیا نہیں فلم حسین سرکار ایک حکم مستفا پوچھے سارا کچھ قربان گل سن لوگ کے سر حسین جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت جاری ہے سب کے جائیں حسین پاک دیکھا تو یہ دو بھی دو سر کم سے کی کمی قرآن تو سب تو گزار نہیں کر سکتے ہو دیر رہے جو کچھ کر سکتے قرآن تو سب تو گزار نہیں ہو سکتے خدا کی قسم کر کے آنا ہوں غور مال سمجھ قرآن تو دین کی قدر تو سر کی مدان داد اپنی حفرت میں چاپی مار اندر اچھا کی مارو سب

رب نے قرآن میں میں لکھایا سی اس فائدے پورے اتر پائے اور بہت مولا حسین سرکار زمین لکھا سر ہم سنگی سرکار ہم آدمی کشمیر جانا گل کیا کرنا ہم سے زمین کا دشمر بڑے دکھے جڑا دین کا نہیں بنتا دسیا ساڈا وہ کوئی تعلق گل سمجھے سمجھیے ہن وال بس اراب پینے نہیں اب داندن کی فیکٹری لگی چاہیے میں جانا اب تصویر میں چنپل مٹھا نہ جی کسی نہلی کے میں نظر سنگے پہلے نی جی خراب پیڈے تو پیشاب نہ پی لو پلیس کے برابر ہی ہے کدھر دے مخلوق نے پھر اندازہ نہیں لگتے اچھا گل میں سمجھا تھی کئی نے دی دوسری ہوں سب لگا میں ایک دن بولی اگر کشمیر اتنے دیکھا جو سڑک دے آلے دیالے میں بننے دیتے اس پہ بھی ڈیوٹی کھڑی جن پانی رکھ دیں آخر تو وہ بڑی ہرے رنگ کی بڑے سبز رنگ کی ٹوٹی جناب تو آپ بڑے پتے میں دیا بیٹیاں دور جنگیاں پتے کھادے کھڑے تھے لیکن کسی بندر نہیں مارے میں بڑا پریشان بھی سونی بیٹی یہ کھوتے کھادا میں انہیں پورے کھا یہ کسی کھادا نہیں کھا نے کھا گئے نیو جب میں گل کی بات کر بیٹھا تو میں یار دیکھو ان سے بندر نہیں مار دو جو چلو لگتا آئے کوئی چکر پانچ لگا ہو جائے آپ پہنڈی لے کے ملے بڑے جی یہ میرے لیے سوچ کوئی نہیں ہے تو ساڑھی سمجھ ایسی آئی ہے وہ سعود کوئی ہے نا شعور شعور رب رسول کی پچھان ہوئے تو بندے کی کی کی پچھان پچھان تو کیندروں کیندروں کھڑی کھڑی ہے ہے ہاں جی، ہاں جی جی وہ دیے پاس بولی مولوی جی تم پتا نہیں نکلے رات کا بہت دسوس کرے بند پتہ نہیں کوئی چھوڑ لوگ لکھا میں کیا بے وقوف ہاں تو مان نہ کیا بھی اللہ قرآن چاہتا میرے حکمان کے سبن والے بندے جڑے ڈنگر تو ہی ڈالو میں کیا ہوں تو روک ڈنگر میں پتا ہے پتا کوئی کھوتے میں پتا نہیں میرے میں بہت ہے تو میرے بھی میرے نہیں جانا پتا نہ ہو تو بہت بھی میرے نہیں جانا تو ہمیں پتا نہیں ہے نشہ ہوتا ہے تو اکڑ مر دیں بندے میں تو تم کمی بھی کمی نہیں ملیں کو نہیں نظر آج لگی چلیے ہر سے اگلے گا تو زمین آ گئی تو سارے کم لگتا دریا لگاؤ پورا کم لے کر لا دے جانے دلیا کلر کا دوں کہ نہیں کرو تم پتا بھی یہ مطالعہ مل دیے بندے جا کر خراب کر دیے تم میں میرے خان بھی کھڑے پتا یہ میرے کھا بند میرے بندے چلے ہو گیا کہ میں تو بزرگ فرمانے نے دو چیزاں دو روٹیاں ایک تو تمباکو نہیں نہ تو پھر میں بیج کے نہ تو کھوتا میں خراب ہو گئے آپ دن باپو کھا کھوتا ہوگا کھا کے ڈگ پاؤں گا مزہ آئے گا پتے میں ہاتھ آ جائے گا یا کے کلو سے دیکھ لو میں وہاں لوٹا جی سرکار میں جائے پر میری سمجھ نہیں لگتی ہاں جی؟ بار سورت نہ گئی لیے سمجھا لے میرا حسین سرکار نے زمین کی رشتے داری لے لے حسین دسے میں رشتہ ہو رہی ہے میرا مرنا میرا مستفی ندیم کا دوست رہتا ہوں وہ بولیا ولیم شراب پی رہے حسین دشمن برابر اب ایسا پی رہے حسین دوست برابر گئے اصل جانے حسین سب حسین حسین حسین سے کر لیا اور ولیم کا کر لیا اور جناب والا ولیم کا مسا رہے اصل ایسا جناب اپنے آپ میں سر اپنے حسین

ساتھوں اس میں کرے جی میں اب کل ملا میں جس کا ریس کی پتی میری رجسٹر کھولیا حسین پاک دے اج دے غلام نہ کسی پاس لکھا کھلا سی کوٹے دے کلر جڑے نے یہ حسین بغلام چاہے تھے گل میری گور نال سمجھی یہ سب حسین تک کر دیں اصل گل حسین کا لگا تھا عزت فروشی کا جھنڈا کرنے بیٹھے ہم حسین کا پکر دیں

اس واسطے اس سارے زمانے بے وفا دیوسان تھل جائیں پہلا جگ مجھے

جب کھلونے جب وک جانے ارب روپیہ ڈالر معاف ہو کردہ سمجھ لگی انصاف ڈالی سے ملیں گے پیسے تو بڑے ہونے پر آنے کتنے چکے رسوئی مال کا نام کوئی نہیں نام جسرے سور دیا ہانڈے ماسیا ہوں دے جرا کر دیں حسین کے کردار کی میں اس کیسائی کر دیں گے اگر مولا حسین مالا کسی مولا حسین کا نام نہیں سنا تو سن نے حسین ضرورت دکھائی اور رنگ میں عزت دکھائی اس راستے پہلے مسلمان والے کیا کرنا اگر اصل گئی گھر گھر بھرتی رکھ گئی اپنی دھی بہن بار دیکھ گئی سڑکوں کے ڈھیر کے گئے گئے حسین نے پر جامت لکھے کر یا مطلب آج کھڑے نہ سارے میرے نالوں ہزار آد ود کر دیں میں چار پیتے سن میں چار ہزار پیتے ہیں کاٹ لیے تو ادھر سن سارے کام کر لیں گے تو یہاں مولا یہ حسین کے نال کھلوتے رہے تو میرے نال لڑ پیا سی میرے نال ساری بھی سنی تھی گل سنی تھی تو پھر مولا حسین سرکار نے جواب تو دینا پڑنا کہ اللہ کے بار گاہ تو انسانس کی بار گاہ ہے ادل کی بار گاہ

میرا پیو پیو دین کا میں جنت لے جاؤں گا اور میرے کروں گا سارا کچھ میں اس کا بھی منا کے اپنا بناؤں جس بندے میں دین آپ بنا دے دن پہلوانی کرنا پر منال ملا میرے سن جات باہ اپنے پتر کا کام نہیں سی اگر غم سب بچوں دم ہوتا ہے دان بچوں لوڑ دیں حسین سامنے وطن کا مطلب اپنا وطن بچوں کا نہیں صرف کام ہوتا کرنا گل پتی چکر دیا میرا لحاظ نہ اس کے تھرو کریے گل غلط ہوگی نا میں حاضر بیٹھا جواب دینا رن کہنا سی بولو کسی میری ماں دسیا میں یار کھڑے حسین بنا من سارے گسین ساپ نے جس دن کا گم تھی تو کبھی کسی نہیں ہاتھی ہاتھوں روڈ دیکھتے ملک کے اندر کافر کا قانون پہ چلتا ترونجا سال سے انگریزوں کا رب کا قرآن اداری جب پیو کی جان نکلنے لگتی ہے نا اس لیے قرآن یاد آ جاتا ہے آ جاؤ پورا کو یاسی کی جان نہیں نکلتی گل نہیں سمجھ لگی اللہ میں ہوا ہے دنیا سے میرا اس خدا قرآن نہ قرآن نہ کسی جگہ تو چپراسی کی گل بھی قرآ دے آدر قران کئی قرآن کی گل نہیں سنتا ایمان لال لے جب قرآن دین نہیں کر ہے روڈ سے تو رن ہٹا لگتا تو کرنا تو پھر سمجھ لو براہمن پڑے چاہیے اس جواب جاب دل دربار کی میرا منڈی تو دل کرواج دل تم لوگ بک ایک بندی کبھی مجھے بیٹھ کے نہ رہے کبھی مسیح مسلم کناروں کبھی اپنی اولاد اگے ماں بکار ہوئے پوٹ سا بھی فردیاں نہیں ہے سر قرآن نہیں رہے قرآن عزت نہیں پکڑ دیکھو اب قرآن مت لگا فردائے میں کس لکھی گئی قرآن دیا میں ناریاں بندر جا رہا ہے رب قرآن میں سر چیری پوری قرآن بندر پہ جنہیں ہم ہم ہماری سمجھ فراہمی رات بغیر منسٹر مشکل پتابی کتل بڑھ گیا مسئلے بڑے ملک میں اضافہ بار باہر آپ کے اندر نہیں نہیں ہو ہو سکتا سکتا مولا حسین اس قبول ہم کام ہندوستان دیکھو جنوب دونوں دلے میں سفا ہے نا ملے کسم سے بال میں آئی سارے کرا دیے تم کیوں کی ادھر ویسے میں چلنا آ گلاس دو بندے لڑ پہ ایس گلاس گلاس میرا میرے نال ایک بندہ اور لگتا گلاس میرا اس گلاس میں بچاؤ کی خاطر میں لڑنا میں جان دے دینا گلاس اپنے بچا لینا اگوں اب میرے پوتر ہوں گے اس گلاس میں چکے یا اس دشمن دے دیں تو دشمن نے توڑ دینا ایمان نال بس میرے پتر میرے نل ان کا پتا تو ہاں؟ بات کر کم دے گا قرآن سے دین اسلام بھی کہ بادشاہ دین اسلام کے مطابق بنایا جائے خبردار دو دین میں حکمران نہ سنا جائے حکم نہ منیا جائے حکم منیا تو من کے نہ منیا جائے آج آج حکم خاں انگریزہ کے میں تو منگوں گے تعلیم تعلیم بھی مرائیو بھی جان مرائیو مراؤ مرائیو برائی نہ مانی تو دیکھنی ہوا آئیے ہم تیرے ہیں مولا حسین جن سے بہتر سن دیتے ہیں یہ بھی کھڑا یہاں تو ہی کھڑا تم کی قیمت نہیں پڑی تم کھڑے دکھ وال پورا ہو گیا تو سمجھی ہوا میرا حق ادا ہو گیا گرمیا محرم دیکھنے لاؤں تو سمجھی سوئی میرا حق ادا ہو گیا جناب جی ہری ایک دو چار نیاز دیا میں قسم خدا دی مولا حسین پانی کا کہ مولا حسین وہ ہوگئے کوسر کا مالک پانی لے پیسے ہوئے کوسر مالک مولا مولا حسین حسین حسین دے نہیں نہیں میرے والے خدا قسم کر گیا نہ بکا یاد ضرور کر جلسہ ضرور کر مگر جب بھی جلسہ کرے ایک سال میں اخیر جلسہ پورا سال دین مستفا دیم کرتا اس واسطے جب رم دین کا لگے تو دین کا جڑا کر دے نا سن تو دین کے احسان نہیں کرنا قرآن تو کسی کا احسان ہے بولو تو کوئی میں تو آخا گا حسین پاک کا قرآن تو احسان نہیں قرآن کا احسان مولا حسین دیکھتے ارب والے تو ہو بھی بچے رہے سن قرآن چونکہ قرآن آیا رب آلہ قرآن کی ہے قرآن اللہ کا حکم اللہ کا کلام اللہ کسی کا محتاج اللہ ہے جہاں وہ لگتا ہے رب حضور دین سے کروارا جائے نا دے منصوبے خدا بھی کر کسی نے احسان نہ بنائی آج کے سنسا چلتے پھر کسی یہ سمجھتا نے تھی بچائی کرنا ہے آپ کو کرتا ہے ہمارا نہ بچائی کرنا نہ بڑھانا چلو میرے دین بچایا ہے اس اس دین دے دے دے دے دے صدقے صدقے دھرتی وقتی قرآن خدا نام نام نام حضرت کریم رب نے فرمایا اے میرے میرے لین والے نہ میں دنیا دنیا ایک پلان دینا پہلے برکت نال وسدے جسدوں کے لکھنے کیس لگتا ہے دنیا بچی شاید تو دنیا نے لائف ہاں کے کریے آ گیا غلط تو ہو ہو رہا رہا میں نے محکم تو تو امر ہم نہیں ترقی اندر اندر اندر ترقی ترقی آئی جان تو گھر گھر ہونی چاہیے ہاں، ہر گھر میں بند ہونا چاہیے تاکہ مرتے ہوئے یہ مشکل ہی پیش مر تھوڑا جا بٹن دباؤ کہ ہر شوق کا پر چلے گی اللہ اللہ کر مر گیا مردوب نے ساتھ کیا مردوب یار اس مل رہی بے مصروف دنیا تباہی ہے میرے طرح ایسا من کی کرتا ہے تباہی کی کرتا ہے تباہی کر دینا ایک سر ہس پہ جا دیجیے پھر خدا کے مخلوق نشان کو دعا کر دینا ہے دھیان رکھیے میرے لکشمی کرنا کیے ہاں ہاں, ہاں، کردہ تباہی ہے ترقی دور ہو جگریز ہو جاتا جب انگریزوں کے لیے ہوتے ہیں لگایا جا رہے میرا ہزور تو دین درنگ سنگی پہ اکڑے بکڑے اکل داتا گنج بخش بکڑے اکل بابا شہید بکڑے جا کر بابا الا شریف بولا سونے حسین پاک کا صدقہ سان ہونے دین مستفا کرم کی ترقی کتا فرما اصل درد غم کریں گے نا ہزور دین دن اپنے کے احسان تک کرنی کیونکہ دین کا غم کریں گے دنیا سورے گی قبر بنے گی حسر بنے گی تو فائدہ حسر ہے جو دین درد ہے عراق کا عوام دن دہم نہیں کیتا اپنے کمرے بھی بچا سکے ہے کھڑے بگاڑ کے معلوم ہوا جب دن کا دکھ نہیں کرے گا نا دین بے فکر نہیں رکھے گا اس لیے تو اپنا چوبا بھی نہیں بچا سکنا چوبا اس لیے بچتا ہی جس ویل مفت بار کا غم کریں گے کہ ہم سان بڑا غم دین کا بڑا ہی دکھ ہے سان دین کا جو مولوی بھی بار مسیحت کی گل کر بھی لگے منہ سنبھال کے دیکھا کرو سب خبر کون مولوی گل ہوا کھان دیکھو تھوڑا گلا کرنا پر دوں سے کچھ کر دے سب چوری کر دے درد نہیں درد نہیں کرتے میں چھوڑے پہ درد میم ساڈے پہ درد دسو مولوی دین کی گل نہ چاہتے سے ڈر موسمانا مولوی تو ہو گیا بھائی مان تو بن گیا مسلمان تو تو تو اسلام کے دین آئے سارے مولوی نے لا لی اگر شیر والے کے گل کر تیرا کتنے لیا تو دین کلا تیرا نہیں ساڈا بھی ہے لائی میں لائیے ہاں جی، جاؤ اپنی دل برباد کی اپنے آپ قسم خدا بھی جب مرا گے نا تو جڑے کی ڈر جان دانے دن بولے گم دم نام لکھے پنچیوں جانا اپنی اولاد میں سکول کالج سکون کالم شو بچا اور حسین وزر کا حکم نہیں منیا وہ اصل کا منی اور وہ کلمے پڑھنے والے کا نہیں منیا کافر کا منی کر بنا دیر دشمن تو بنے گی مسلمان کا قاتل تو بنے گی تھی اگر سرمایا بار روپئے ڈالر پہ دیں دیں کردے بند امداد جاری ہے تعلیم کی کیوں کچھ آکا گیری جی میں تھا بن نہیں سمجھے جی۔ تو دس دو سو درست تعلیم تو سب لگ بلکہ اگلے دن اخبار چایا انگریزوں نے کہا ہے لڑکیوں کی تعلیم کس کی طرف دے دی جائے گی کیا ہونا کھانا خراب ہو گئی

تو خصوصی نگاہ نش کے بیٹھا ہے اچھا پھر دینا ایسا ایسا تو گولیاں مار دو گولیاں کھا لیں گے مولا حسین واگ کامیاب ہو کے دنیا سے تر جانے شہدت امام سے بتا دیں گے لگتے ہیں کہ مولی جی کی کریے پڑھائیے نا پیسہ نہیں ملتا میرے پجارے نہیں آتے کریے گلا تو ٹھیک میں کر جائیے کہڑے پاس میں حسین کا نام لینا تو چھٹ دو اچھا کیوں میں کیا حسین پیسہ ہے پیسے حسین پیاس بھی جان وار چڑی بڑے ہاتھ پیسے کی گل کرنا دین تو قیمت رکھنا ہے پھر جان دینی چاہیے تو جسے جان وار نہیں ہوگا اس کا پیسے کا کی حال ہے نماز پڑھنا والا حسین نماز ادا کرنا حسین جب بولنا میں سے کردا تو دوارا کام نہ کرو یعنی میں بھی اتنے لکھا شہادت بیان کروں میں اپنا پہلے دسیا میری تقریب جی لوگوں مختلف ہوں گی شہادت میں بیان کی مگر لوگ بھی شہادت بیان کر دیں ایسا اپنی شہادت بیان کی اپنی تو پڑھنی چاہیے اصل ہاں۔ ہاں۔ میں کی فکر دیا چار گلا کی حضرات حضرات حضرات حضرات آج کے اس روحانی اجتماع کی رپاٹن خان محمد چشتی سے حاصل کریں کو فون نمبر صفر تین سو چوہتر پچنجا نو سو بائیس مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں جی